قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتے ہیں یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتے ہیں اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر خود ہی کرتے ہیں سو ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر کیوں نہیں پرہیز کرتے سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارے رب حقیقی ہیں پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے پھر کہاں پھرے جاتے ہو اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام متمرد لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے سامعین اب رایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مشرقین اللہ کو خالق رازق اور مالک مانتے تھے لیکن سچے معبود نہیں مانتے مشرقین پر اللہ تعالیٰ حجت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اعتراف کرنا پڑے گا یعنی اے نبی ان سے پوچھیے کہ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اپنی قدرت سے زمین کو شگاف دیتے ہیں جس کے اندر سے دانے والے انگور گنا زیتون خرما گھنے گھنے باغ اور خوشدار میوے پیدا کرتے ہیں کیا اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہو سکتے ہیں تو ان مشرقوں کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ ہی کے کام ہے اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے کہ کھول دے اور جس اللہ نے دیکھنے سننے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے کیا وہ اس پر قادر نہ ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں سلب کر لیں چھین لیں تم خود کہہ دو کہ یہ سماعت و بصارت اور ساری انسانی قوتیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں کیا تم اللہ کو ناراض کر کے پسند کرو گے کہ وہ تمہاری بینائی اور تمہارے سننے کی طاقتوں کو چھین لے جو اللہ اپنی قدرت عظیمہ سے میت سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں اور زندہ سے میت کو نکالتے ہیں اس آیت کے بارے میں اختلاف رائے پہلے گزر چکا ہے اور اس آیت کا مفہوم سب پر عام اور حاوی ہے اور کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ثواب دید اور مرضی سے سب کو یہ پناہ دیتے ہیں اللہ کے برخلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا وہ اللہ سب پر متصرف اور حاکم ہے اللہ کے حکم کے بعد کسی کا حکم کوئی چیز نہیں وہ اللہ جس کو چاہیں پوچھیں لیکن اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ ہی کی دست نگر ہیں ہر وقت اللہ کی نرالی شان ہے آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہے فرشتے انسان اور جن شیاطین بلکہ ذرہ ذرہ اللہ ہی کے محتاج ہیں اور اللہ ہی کے غلام ہیں چنانچہ سب مشرکوں کا جواب یہ سن کر یہی ہے کہ اللہ ہی میں ساری قدرت ہے کفار و مشرقین ان ساری باتوں کو جانتے ہیں اور اعتراف بھی انہیں تھا پھر اے نبی ان سے آپ یہ بھی پوچھئے کہ اچھا پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اپنی خودسری اور جہالت سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو سچے اللہ تو یہی اللہ ہیں جس کا تم کو آپ اعتراف ہے پھر اللہ کے لیے عبادت کو خالص کیوں نہیں کرتے اور اللہ ہی کو ہر قسم کی عبادت کے لائق کیوں نہیں سمجھتے حق بات کو سمجھ لینے کے بعد پھر یہ گمراہی کیسی ہر معبود اللہ کے سوا باطل اور جھوٹے ہیں تم سچے معبود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے خود ساختہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو ان سارے دلائل کے بعد اللہ کی بات ثابت و متحقق ہو چکی یعنی جس طرح ان مشرقین نے کفر کیا اور کفر پر قائم رہے اسی طرح انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ اللہ وہی پاک پروردگار خالق و رازق ہے ساری کائنات میں اکیلے اللہ ہی متصرف ہیں اللہ ہی نے اپنے پیغمبروں کو توحید دے کر بھیجا یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ یہ بدبخت کفار و مشرقین باوجود اللہ کے سچے معبود ہونے اور تنے تھنا عبادت کے لائق ہونے کا اپنی زبان سے اعتراف کرنے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں لہٰذا یہ دوزخ میں جانے والے ہیں